للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فإن فاءوا الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم جو لوگ اپنی بیویوں سے قسمیں کھائیں ان کے لیے چار مہینے کی مدت ہے بس اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والے مہربان ہیں اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ایلا کی مدت اور اس کی تفصیل ایلا کہتے ہیں قسم کو اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مجامعات یعنی ہم بسری نہ کرنے کی ایک مدت تک کے لیے قسم کھا لے تو دو صورتیں ہیں یا تو وہ مدت چار مہینے سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی اگر کم ہو تو وہ مدت پوری کرے اور اس درمیان میں عورت بھی صبر کرے اس سے مطالبہ اور سوال نہیں کر سکتی پھر شوہر بیوی آپس میں ملے جلیں جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کے لیے قسم کھا لی تھی اور انتیس دن پورے الگ رہے اور فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے اور اگر چار مہینے سے زائد کی مدت کے لیے قسم کھائی ہو تو چار ماہ کے بعد عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ تقاضا اور مطالبہ کرے کہ یا تو خاوین میل ملاپ کر لے یا طلاق دے دے اور حاکم اس خاوند کو ان دو باتوں میں سے ایک کے کرنے پر مجبور کرے گا تاکہ عورت کو ضرر یعنی نقصان نہ پہنچے یہی بیان یہاں ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کریں یعنی ان سے مجامعات نہ کرنے کی قسم کھائیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایلا خاص ہے بیویوں کے لیے لونڈیوں کے لیے نہیں یہی مذہب جمہور علماء کرام کا ہے یہ لوگ چار مہینے تک تو آزاد ہیں اس کے بعد انہیں مجبور کیا جائے گا کہ یا تو وہ اپنی بیویوں سے میل ملاپ کر لیں یا طلاق دے دیں یہ نہیں کہ اب بھی وہ اسی طرح چھوڑے رہیں پھر اگر وہ لوٹ آئیں یہ کنایا ہے جمع کرنے سے تو اللہ تعالیٰ بھی بخش دیں گے اور جو تقصیر عورت کے حق میں ان سے ہوئی ہے اسے اپنی مہربانی سے معاف فرما دیں گے اس میں دلیل ہے ان علماء کی جو کہتے ہیں کہ اس صورت میں خاوند کے ذمے کوئی کفارہ نہیں امام شافی رحمہ اللہ کا بھی پہلا قول یہی ہے اس کی تائز اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو اس سے پہلی آیت کی تفسیر میں گزر چکی کہ قسم کھانے والا اگر اپنی قسم کے توڑ ڈالنے میں نیکی دیکھتا ہو تو توڑ ڈالے یہی اس کا کفارہ ہے اور علماء کرام کی ایک دوسری جماعت کا یہ مذہب ہے کہ اس قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اس کی حدیثیں بھی گزشتہ آیت کی تفسیر میں گزر چکی ہیں اور جمہور کا مذہب بھی یہی ہے واللہ عالم پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چار ماہ گزر جانے کے بعد وہ طلاق دینے کا قصد کریں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چار مہینے گزرتے ہی طلاق واقع نہیں ہوگی جمہور متاخرین کا یہی مذہب ہے گو ایک دوسری جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ اگر جمع کیے بغیر چار مہینے گزر گئے تو طلاق واقع ہو جائے گی عمر عثمان علی ابن مسعود ابن عباس ابن عمر زید ابن ثابت رضی اللہ عنہم اور بعض تابعین سے بھی یہی مروی ہے لیکن یہ یاد رہے کہ راجح قول اور قرآن کریم کے الفاظ اور صحیح حدیث سے ثابت شدہ قول یہی ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی پھر بعض تو کہتے ہیں یہ طلاق رجعی ہوگی بعض کہتے ہیں بائن ہوگی جو لوگ طلاق واقع ہونے کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اسے عدت بھی گزارنا پڑے گی ہاں ابن عباس صدی اللہ عنہما اور ابو شاثہ جابر بن زید فرماتے ہیں کہ اگر ان مہینوں میں اس عورت کو تین حیض آ گئے ہیں تو اس پر عدت بھی نہیں امام شافی رحمہ اللہ کا بھی قول یہی ہے لیکن جمہور متاخرین علماء کا فرمان یہی ہے کہ اس مدت کے گزرتے ہی طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ اب ایلا کرنے والے کو تنگ کیا جائے گا یا تو وہ اپنی قسم سے توڑے یا پھر طلاق دے دے معطا امام مالک میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہی مروی ہے صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے امام شافی رحمہ اللہ اپنی صنعت سے سلیمان ابن اثر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دس سے زیادہ صحابہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ چار ماہ کے بعد ایلا کرنے والے کو کھڑا کیا جائے گا بس کم سے کم یہ تیرہ صحابی ہو گئے علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے امام شافعی فرماتے ہیں ہمارا مذہبی یہی ہے اور عمر ابن عمر نیز عائشہ عثمان زید ابن ثابت رضی اللہ عنہم اور دس سے اوپر اوپر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی یہ مروی ہے دال و قطنی میں ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بارہ صحابہ سے مسئلہ پوچھا تو سب نے یہی جواب دیا عمر عثمان علی ابو الدرداء ام المؤمنین عائشہ ابن عمر ابن عباس رضی اللہ عنہم بھی یہی فرماتے ہیں اور تابعین میں سے سعید بن المسیب عمر بن عبد العزیز مجاہد طاؤس محمد ابن کعب القرضی قاسم ابن عبد الرحمن کا بھی یہی قول ہے اور امام مالک امام اور امام احمد رحمہم اللہ اور ان کے ساتھیوں کا بھی یہی مذہب ہے امام ابن جریر بھی اسی قول کو پسند کرتے ہیں لئیس ابن سعد اسحاق ابن راہوی ابو عبید قاسم ابن سلام ابو ثور داود ظاہری رحمہم اللہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ اگر چار ماہ کے بعد وہ رجوع نہ کرے تو اسے طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا اگر طلاق نہ دے تو حاکم خود اس کی طرف سے طلاق دے دے گا اور یہ طلاق رجعی ہوگی عدت کے اندر رجعت کا حق خاون کو حاصل ہے ہاں صرف امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے رجعت جائز نہیں یہاں تک کہ عدت میں جمع کرے لیکن یہ قول نہایت ہی غریب ہے یہاں جو چار مہینے کی تاخیر کی اجازت دی ہے اس کی مناسبت میں معطا مالک میں عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ کی روایت سے عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ عموماً فقاہ کرام ذکر کیا کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ عموماً راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گشت لگاتے رہتے ایک رات کو نکلے تو آپ نے سنا کہ ایک عورت اپنے سفر میں گئے ہوئے خاوند کی یاد میں کچھ اشعار پڑ رہی ہے جن کا ترجمہ یہ ہے افسوس ان کالی کالی اور لمبی راتوں میں میرا خاوند نہیں جس سے میں ہنسوں بولوں قسم اللہ کی اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس وقت اس پلنگ کے پائے حرکت میں ہوتے آپ اپنی صاحب زادی المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا بتاؤ زیادہ سے زیادہ عورت اپنے خاوند کی جدائی پر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے فرمایا چھ مہینے یا چار مہینے آپ نے فرمایا اب میں حکم جاری کر دوں گا کہ مسلمان مجاہد سفر میں اس سے زیادہ نہ ٹھہریں بعض میں کچھ زیادتی بھی ہے اور اس کی بہت سی سندیں ہیں اور یہ واقعہ مشہور ہے واللہ اعلم